میں بیان کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقین مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کے مختلف اطوار ذکر فرمائے سب سے پہلے اس رکوع میں جو رکوع نمبر تین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی اور پھر مشرقین مکہ کی بری خصلتوں کو ذکر فرمایا کہ ان آیات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر تقاضا تو یہ تھا یہ لوگ جھک جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر ایمان لاتے مگر ان کا طریقہ یہ ہے جب انہیں تقوی اختیار کرنے کا ڈرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو یہ لوگ اعراض کرتے ہیں اور پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تب بھی یہ کہتے ہیں ہم کیوں خرچ کریں جو اللہ پیدا کرنے والا ہے جو سب کو رزق دینے والا وہی خرچ کرے وہی کھلائے ہم مال خرچ نہیں کریں گے تیسری بات یہاں جو ابھی آیات تلاوت کی گئی یہ ذکر کی جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکین مکہ کو یہ تعلیم اور دعوت دی اور تبلیغ کی کہ آخرت کا عقیدہ اس دنیا سے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور بال یقین ایسا ہونے والا ہے تو وہ لوگ ازراہ مذاق اور ہٹ دھرمی اور انعت کے طور پر آ کر کبھی کبھی یہ پوچھا کرتے تھے کہ جی وہ جس قیامت کا وعدہ کرتے ہو وہ کب آئے گی یہ سوال کرنا ازراہ تحقیق نہیں تھا سوال دو طرح سے کیا جاتا ہے ایک سوال کرنے کا مقصد کسی چیز کو معلوم کرنا اور دوسرا سوال کرنے کا مقصد تمسخر اور مذاق کرنا اور ایک شغل اور ان باتوں کو مذاق میں لانا ہے ان کا مقصد تحقیق نہیں تھا کہ قیامت کے بارے میں پوچھیں کب ہوگی اول تو قیامت کے بارے میں تحقیق کا سوال کرنا خود ہی لغو اور محمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی کو عطا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے کہ قیامت کب ہوگی حدیث جبرائیل میں جو طویل حدیث ہے اس میں حضرت جبریل امین نے ایک سوال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا تھا کہ قیامت کب ہوگی آپ نے یہ جواب دیا مل مسقول و انہا من سائل جس سے سوال کیا جا رہا یعنی میں سائل سے زیادہ قیامت کو جاننے والا نہیں یعنی جس طرح تمہیں خبر نہیں ہے جبرائیل قیامت کب ہوگی مجھے بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی قیامت کا علم صرف اللہ سبحان و تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کسی انسان کو کسی پیغمبر کو قیامت کا علم نہیں دیا چنانچہ اس کا سوال کرنا ہی لغ اور ان کا سوال کرنا تحقیق کے طور پر نہیں بلکہ الٹا اس عظیم الشان عقیدے اور آنے والے اس ایسے ہولناک وقت کے لیے بجائے اس کے کہ فکر پیدا کریں وہ مذاق اڑانے کے لیے سوال کرتے تھے وَيَقُولُونَ قل نہ متا حاضلواد اب میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ لوگ یوں کہتے ہیں متا کب ہوگا حاضل واد یہ وعدہ ان کن تم اگر ہو تم لوگ صادقین سچے اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ یہ قیامت کا وعدہ پھر کب آئے گا یہ جو بار بار ہمیں ڈراتے ہو قیامت آنے والی ہے اس دن سے ڈرو اللہ کے سامنے حاضری کا خوف پیدا کرو یہ دن آخر کب آئے گا بتلاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ما ينظرون یہ نہیں انتظار کر رہے اللہ صیحتوں واحدہ مگر ایک بہت بڑی چیخ کی ایک ہی چیخ کا یہ انتظار کر رہے صیحہ کا معنی چیخ اور چنگھاڑ تأخذہم جو چیخ آ کر ان کو پکڑے گی وہم یخصمون اس حال میں کہ یہ لوگ یخصمون مخاسمت سے ہے یہ لوگ بحث و تکرار کر رہے ہوں گے جھگڑے کر رہے ہوں گے یہ لوگ آپس میں جھگڑے ہوں گے اچانک قیامت کی وہ چیخ آئے گی آ کر ان کو پکڑے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے ان چار مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر وقت سینگ کی شکل کا ایک چیز لے کر منہ میں انتظار میں ہے اس میں پھونک ماریں گے اور اسی پھونک کو عربی میں سور کہا جاتا ہے سواد کے ساتھ اور سور کا معنی ہے یعنی اس کے اندر قیامت کے لیے پھونک مارنا اس سے جو آواز نکلے گی وہ آواز آہستہ آہستہ اتنی زبردست اور اتنی سخت آواز ہو جائے گی اس آواز سے جہاں جہاں وہ پہنچیں گی جتنے انسان جتنے جاندار اور متنفس ہیں وہیں سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے اس کی سختی کی وجہ سے اس کی کڑک کی وجہ سے اور اس کی کڑک کی وجہ سے ستارے جھڑ جائیں گے اس کی کڑک کی وجہ سے پہاڑ ریت کے ذروں کی طرح اڑتے ہوئے پھر رہے ہوں گے قرآن نے خود ذکر فرمایا دھنکی ہوئی روئی جس طرح روئی کو دھنک دیا جائے تو وہ اس کے ذرات فضا میں بکھرے پہاڑ اس طرح سے بکھرے آپ اندازہ فرمائیے چھوٹا سا حضرات تو چونکہ فورسز سے تعلق ہے ایک گرنیٹ اس کا دھماکہ اس کی آواز کتنی ہوتی ہے اور اس کی کہ کیسی ہیبت ناک آواز ہوتی وہ آواز کتنی ہیبت ناک ہوگی وہ آواز جس سے پوری اس کائنات میں پوری زمین کے اندر یہ تباہی آ جائے گی سارے انسان سارے جانور مر جائیں گے قرآن کریم نے سورہ حج کے شروع میں قیامت کا عجیب و غریب منظر ذکر فرمایا میں سورہ حج کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں جس میں قرآن کریم نے قیامت کا منظر بڑے اونچے الفاظ میں ذکر فرمایا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو ان زلزلت الساعت شیئن عظیم قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے یوم ترونہا جس دن دیکھو گے تغہل کل مرضعت عما ارغاد ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ والے بچے کو بھول جائے ویسے یہ قرآن کی تعبیر بہت اونچی تعبیر جب بھی ہیبت ناک منظر ہوتا ہے جب بھی کہیں ایسی چیز ہو جائے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے سینے سے چمٹاتی ایسا ہے یا نہیں لیکن یہ ایسی ہیبت ناک آواز ہوگی قیامت کا زلزلہ کہ ماں اپنے بچے کو جس کو دودھ پلا رہی کوئی بھی مادہ کوئی بھی جانور وہ اپنے دودھ پی پینے والے بچے کو جھٹک کر پھینک دے گی یوم عما ذات حمل ہر حمل والی چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ جانور ہو جو بھی امید کی حالت میں ہو وہ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی وَتَرَنَّ الناس سکارا لوگوں کو دیکھو گے کہ جیسے نشے کی حالت میں بد حواس کہ قدم ان کے ادھر پڑ رہے ہیں گر رہے ہیں اس طرح کیفیت ہوگی وما هم بسکارا نشہ نہیں ہوگا انہوں نے کوئی نشے کی چیز نہیں پی ہوگی اس کی ہیبت ناک کیفیت ایسی ہوگی ولیکن عذاب اللہ شدید یہ تو قیامت کا منظر ہے جو آنے والا عذاب ہے اللہ کا بڑا سخت ہوگا یہ قیامت کا منظر ذکر فرمایا اس آواز سے یہ چیز پیدا ہوگی سارے کے سارے انسان یکدم جو جس جگہ موجود ہوگا وہی ہلاک ہو جائے گا اب یہ خصمون جو قرآن نے ذکر فرمایا کہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور وہ آوازوں کو آ کر پکڑے گی حدیث شریف میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمی تجارت کر رہے ہوں گے دکاندار نے کپڑے کا تھان کھولا ہوگا گاہک اس کو پسند کر رہا ہوگا اور آپس میں ریٹ کے بارے میں الجھ رہے ہوں گے جیسے کیفیت بھائی اتنا کر دو اسی کو قرآن نے جھگڑا ذکر فرمایا یعنی معاملات کے اندر جو آپس میں قیامت کی چیخ آئے گی اس کا تھان اسی طرح سے کھلا کا کھلا رہ جائے گا اور دونوں وہیں اس قیامت کی ہیبت ناک چیخ سے مر جائیں گے اور ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے یہ تو پوری کائنات اور قرآن نے پہلے جو واقعہ ذکر فرمایا تھا قوم انتاقیہ کا حضرت جبریل امین ایک چیخ کا قصہ کس طرح سے ذکر فرمایا ایک ہی چیخ ماری جبریل امین نے آ کر فیم خَامِدُونَ بڑی آباد بستی تھی سارے کے سارے اس طرح گل ہو گئے جس طرح چراغ بجھ جاتا ہے وہیں سارے کے سارے ختم ہو گئے ان کے کلیجے پھٹ گئے دل پھٹ گئے اس کی سخت کڑک سے یہ کیفیت ہوگی اس قیامت کا اس کے بارے میں مذاق کر رہے ہیں اس کے بارے میں آ کر آپ آپ کی توہین آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ انتظار کر رہے ہیں ایک چیخ کا جو آ کر ان کو پکڑے گی اس حال میں کہ یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے فلاستیا اور یہ قیامت صرف کافروں پر برپا ہوگا کوئی بھی ایمان والا اس وقت موجود نہیں ہوگا حدیث شریف میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعت حتی یقال فی الارض اللہ اللہ جب تک زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہو اس لیے کہ کسی جزیرے میں کسی غار میں کسی مسجد میں کسی محلے میں کسی گھر میں پوری دھرتی پر جس کی زبان سے بھی اللہ نکل رہا ہے وہ پوری کائنات کی پیدائش کا مقصد پورا کر رہا ہے ہمیں پیدا کرنے کا ہمیں یہ ساری پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے اللہ و تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اللہ کی عبادت کریں وہ بندہ اس مقصد کو پورا کر جس دن زبانوں پہ اللہ اللہ بند کائنات کا مقصد ختم جب مقصد ختم پھر اس پنڈال کو اس سارے اس رونق والے جہان کو اجاڑ دیا مقصد ختم ہو گیا اب اس کا اس لیے کہ اب کوئی اللہ اللہ کہنے والا اور قرب قیامت میں جب حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمانوں سے حضرت مہدی کا دور آئے گا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین آئیں گے پھر آہستہ آہستہ ایمان والے ختم ہوتے چلے جائیں گے کفر پھیلتا چلا جائے گا فحاشی اور ریانی آئے گی اور پھر پوری دھرتی پہ کفر آ جائے گا پھر جب ایمان والے تھوڑے سے رہ جائیں گے حدیث شریف میں آتا ہے ایک ہوا چلے گی جس سے ایمان والوں کو زکام ہوگا بعضوں کے اس بغل میں چھوٹی سی گلٹی نکلے گی اور وہ سارے کے سورے آرام سے فوت ہو جائیں گے اب زمین پر سوائے کافروں کو کوئی باقی نہیں رہے گا فرمایا کہ ان کافروں میں اور گدوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے والے یہ انسان ہوں گے اور اس حالت میں جب یہ سارے کے سارے کافر باقی رہ جائیں ان پر اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کریں گے قیامت ان پر آئے چنانچہ قرآن کے الفاظ بھی ہے خود قیامت ان کو آ کر پکڑے گی گیون توسیع کا معنی وسیعت کرنا یہ نہیں استطاعت رکھیں گے کوئی وسیعت کرنے کی یہاں تو اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی بیماری آتی ہے کوئی ایسے حالات آتے ہیں تو آدمی وصیت کر دے میرے بچوں کا خیال فلاں کا خیال میرے مال کا خیال کاروبار کا خیال میں دوا دارو سو باتیں کر جاتا لیکن نہیں کسی کو زبان سے کچھ کہنے کا موقع اور اگر وصیت کرے گا بھی تو اس کی وصیت پہ عمل کرنے والا کون ہو فلا يستطيعون توصيا ولا الى اهلهم يرجعون اور اپنے گھر والوں کی طرف اب لوٹیں گے بھی نہیں بھائیو اتنا عظیم الشان دن اتنا بڑا دن اور ایک سفر جاری ہمارا ہو رہی ہے عمر عمر مثل برف برف کم کی طرح ہماری ختم ہوتی چلی جا رہی چپ کے چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم آہستہ آہستہ ہماری زندگی ختم ہوتی چلی جس طرح برف پگل رہی ہماری زندگی ختم ہو رہی اور مسلمان میری اس مثال کو خوب غور سے آپ سماعت ہو رہے مسلمان برف کا تاجر ہے برف کا تاجر ہم سارے برف بیچنے والے ہیں یہ مثال بڑی اونچی مثال ہے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام انہوں نے یہ بیان فرمائی سب مسلمان برف کے تاجر ہیں اور برف کا تاجر جب سویرے اپنی دکان پہ برف لاتا ہے وہ اگر جلدی بیچ دے گا تو فائدہ اٹھا لے گا جتنی دیر کرے گا اس کا اصل راس المال سرمایہ پگھلتا چلے جتنی دیر کرے گا اتنا نقصان جتنی دیر اگر اس نے بالکل نہ بیچی اور انتظار کرتا رہا ایک وقت ایسا آئے گا سوائے کفے افسوس ملنے کے اس کو کچھ نفع بھی نہیں ملے گا برف بھی چلی جائے گی بھائیو ہماری زندگی برف کی مانے جتنی جلدی فائدہ اٹھا لیں جتنی جلدی توبہ کر لیں جتنی جلدی اتنے ہی فائدے میں رہیں جوان جوانی میں توبہ کر لے اگلے وقت کا انتظار نہ کرے ہم اسی نشست میں توبہ کریں صبح کا انتظار نہ کریں رات کا انتظار نہ کریں کچھ پتہ نہیں کس وقت قیامت برپا ہو جائے ایک صحابی آئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے کوئی تیاری کر رکھی ہے اس لیے انتظار سنو ممات فقط قامت قیامت ہو جو شخص فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جائے اس کی قیامت شروع ہو گئی وہ آخر کس قیامت کا انتظار کر رہا اس کا تو حساب شروع ہو چکا اور اس قیامت سغرا کا کسی کو علم نہیں کس وقت آ فرما والا واپس نہیں لوٹیں گے اور سور میں پھونکا جائے گا فیدا ہم سو یکا یک یہ لوگ من الجداسی اپنی قبروں سے الا رب اپنے رب کی طرف ینسلون تیز تیز چلیں گے دوڑتے ہوئے چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت اسرافیل پہلی مرتبہ سور میں پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے جو قیامت کا منظر جس کو قرآن نے ذکر فرمایا وہ عید القوا ستارے جھڑ جائیں گے عید فطرت آسمان پھٹ جائے گا یہ کچھ چھوٹا ہنگامہ ہوگا جس کو قرآن نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى بہت بڑا ہنگامہ ہوگا آسمان پھٹ جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اسی طرح چاند کو بے نور کر دیا جائے گا پہاڑ روئی کی طرح اڑتے ہوئے پھر رہے ہوں گے سمندر بہا دیے جائیں گے درخت ختم عمارتیں بڑے بڑے ٹاور سالہ سال کنکریٹ اور سیے کے ساتھ تعمیر سب ختم ایک سور سے ختم ہو جائیں گے پھر جب سارے انسان ہلاک ہو جائیں گے اس حالت میں چالیس سال کا عرصہ گزرے گا چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حکم فرمائیں گے دوبارہ سور کو جب دوبارہ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو پھر سارے لوگ اپنی قبروں سے یکا یک سارے کے سارے کھڑے ہو گئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا اول من تن شک القبر سب سے پہلا میں وہ شخص ہوں گا جس کی قبر پھٹے گی میری دائیں طرف سیدنا صدیقی کے اکبر ہوں گے عمر فاروق ہوں گے ان کو ہاتھ میں لے کر میں میدان قیامت میں حاضر ہوں گا سب سے پہلے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک کو آپ کے اعزاز کے لیے کھولا گیا آخر آخرت کا افتتاح ہو رہا پھر سارے لوگ یکا یک اپنی قبروں سے نکلے ازا ہن اس ازاح کا معنی ہوتا ہے یکا یک اچانک قرآن نے دوسری جگہ ذکر فرمایا ہوں قیام دو وہاں معنی یہ ہے وہ لوگ سارے کھڑے ہوئے ہوں گے ہکے بکے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے یہاں فرمایا دوڑ رہے ہوں گے دونوں میں کوئی تعارض نہیں جب انتہائی حیرانگی کا یہ واقعہ ہوگا ایمان والے کے لیے تو کوئی حیرانگی اس کا تو یقین تھا یہ وہی وقت ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا اور جو کافر منکر اس کے لیے تو بڑی حیران کن چیز ہوگی یہ ہم کس طرح اٹھ کر یہ کیا چیز کون سا جہان اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جس طرح ماں کے پیٹ کے جہان کو وہاں بھی انسان زندگی گزارتا اس دنیا کے جہان کو جو اس سے نسبت ہے اس جہان کی بنسبت جتنا یہ جہان وسیع ہے اس سے کہیں زیادہ دنیا کے پیٹ سے آخرت کا جہان وسیع آخرت کا جہان وسیع صحیح مسلم کی روایت طویل روایت کا آخری حصہ عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جس بندے کو سب سے آخر میں جنت میں داخل فرمائیں سب سے آخری انسان جو اللہ ہی کے علم میں ہوگا جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد اب فیصلہ ہوگا اس کے ذرہ ایمان کی برکت سے اس کو جنت میں بھیج دیا گیا طویل حدیث ہے آخری حصہ یہ ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو نہر حیات میں غسل دیں گے کیونکہ وہ جل جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا ہوگا نہر حیات میں غسل دیا جائے گا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیات اس سے غسل دیں گے اس کا جسم صاف شفاف ہو جائے جنتی جسم ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے بتا کیا مانگتا ہے سوال کر اس کے ذہن میں کیا ہوگا وہ تو یہی تمنا کرتا تھا اے اللہ بس مجھے جنت کے اندر داخل کر دیں گیٹ دروازے کے اندر بس میری اور کوئی تمنا نہیں آخری انسان آخری رتبہ جس طرح پچاس ساٹھ ہزار آدمیوں نے ایگزام دیا امتحان آخری نمبر والا کیا ہوگا میرے خیال یہاں تو زیرو والے بھی سینکڑوں کی تعداد آخری نمبر والا کیا آخری انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والوں میں مسلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جا میں نے تجھے جتنا آسمان و زمین ہے اس سے دس گنا بڑی جنت عطا کر سبحان اللہ دس گنا بڑی جنت آخری کی تو جو جنت الفردوس والے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا جنت الفردوس والے یہ باتیں ہم اپنی عقل کے ذریعے سمجھ نہیں سکتے یہ تو ماننے کی ہیں کیونکہ وہی نے بتلائی ہماری عقل میں اتنی مجال نہیں کہ ان باتوں کو سمجھ سکے یہ صرف سر تسلیم خم کرنے کی بات ہے میں یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں بیان کر دوں آنر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو دو مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ایک مرتبہ مقام اجیاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبرائیل سے میں نے خود درخواست کی کہ آپ اپنی اصلی شکل دکھائیے فرمایا میں نے دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک مشرق سے مغرب تک آسمان کا سارا خلا آسمان سے زمین تک سارا خلا حضرت جبریل امین کے جسم سے بھرا ہوا اتنا بڑا جسم اصلی شب یہ سورج زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے سائنسی تحقیق اور اس کی ٹکیا آسمان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ابھی ہمارے لیے غروب ہوا ہے مغربی دنیا کے لیے ابھی طلوع ہو رہا ہے ان کے آسمان کے سامنے اور آگے آسمان کے سامنے کیا حیثیت اور جبریل امین کا جسم اتنا بڑا ایک مرتبہ حضرت جبریل امین آئے تبرانی کی روایت جمعے کے بارے میں وہ فضیلت والی حدیث میدان مزید کی میں آپ کے سامنے بیان کرتی اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر جنتیں بنائیں سو جنتوں کے درجے ان جنتوں کے اوپر اللہ نے ایک میدان بنایا جس کا نام میدان مزید ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے میدان مزید کے بارے میں حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ مجھے ہزارہ سال ہو گئے جب سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا میں اس میدان میں گھوم رہا ہوں آج تک اس کے کناروں کو نہیں دیکھ سکا وہ کتنا بڑا میدان میدان مزید جہاں اللہ تعالیٰ تمام اہل جنت کو جمع فرما کر اپنی زیارت کروائے جہاں مہمانی فرمائیں گے جمعہ کے دن اجتماع ہوا کرے یہ بھی ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ میں نے آپ کی خدمت بھائیو یہ یہ جب سارے کے سارے کھڑے ہوں گے جو دوسری قرآن کی آیت اس میں کوئی تارج نہیں پہلی مرتبہ تو ہکے بکے رہ جائیں گے یہ کیا ہو گیا پھر ایک دم دوڑنا شروع ہو جائے گا یہ جو دوڑنے کی کیفیت قرآن نے یہاں ذکر فرمائی فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ سور میں پھونکا جائے گا تو یکا یک لے یہ لوگ اجداس جدس کی جمع ہے اس قبر کا اس کا معنی قبر ہے قبروں سے یہ لوگ اپنے رب کی طرف سارے کے سارے دوڑنے لگیں گے اور ساتھ یہ بھی کہیں گے قالو یا ویلنا کہیں گے ہائے ہماری بربادی یا ویلنا ہائے ہم برباد ہو گئے مم بعثنا کس نے ہمیں اٹھایا دینہ ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہائے ہم برباد ہو گئے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے احادیث متواترہ سے ثابت ہے قبر میں بھی عذاب ہوگا پھر یہ کیا وجہ ہے کہ وہ قبر کی زندگی کے بارے میں تمنا کریں گے ہم وہیں رہتے تو اچھا تھا یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ قبر میں تو عذاب ہو رہا ہو اور پھر آخرت میں جب اٹھے حشر کے لیے پھر تمنا کر رہے ہیں ہمیں کس نے یہ تو لگتا ہے شاید وہ راحت میں تھے بندہ راحت والی زندگی کو یاد کرتا ہے اس کے دو جواب ہیں مفسرین نے ایک جواب یہ ذکر فرمایا یہ جو چالیس سال کا عرصہ گزرے گا نا پہلے سور کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ عذاب کو ختم فرما دیں گے وہ اس وقت کو یاد کریں گے وہ وقت کیسے ختم ہو گیا ہم نہ ہی اٹھتے تو اچھا دوسرا جواب یہ ہے کہ قبر کا عذاب تو تمہید ہے اصل عذاب تو آخر سے اس بڑے عذاب کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے پہلا یہ عذاب ہوتا تو اچھا تھا ہم اسی حالت میں رہتے ہم اسی میں ہی رہتے ہمیں کس نے اٹھا دیا یہ تو بڑی بہت بڑی ہولناکی کے دن میں ہم آ چنانچہ روایت میں آتا ہے میدان حشر میں لوگ کھڑے کھڑے انتظار کرتے رہیں گے بالآخر جب تنگ آ جائیں گے باری باری تمام پیغمبروں کی خدمت میں جائیں گے حضرت آدم حضرت ابراہیم حضرت موسا حضرت عیس سب پیغمبروں اللہ سے سفارش کیجئے کہ حساب شروع ہو جائے سب معذرت کر لیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سب معذرت کر نہیں نہیں ہم نہیں کہہ سکتے آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ آپ کیا کریں گے آپ سجدے میں گر جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ کے سامنے طویل سجدہ کروں گا اور ان کلمات سے تعریف کروں گا اللہ کی آج تک ان کلمات سے اللہ کی کسی نے تعریف نہیں کی ایسی تعریف کروں فرمایا یہی مقام محمود ہے یہی مقام محمود ہے تعریف کا مقام جو اللہ مجھے عطا فرمائے فرمایا لواء الحمد میری ہی ہاتھ میں قیامت میں حمد کا جھنڈا ہوگا اللہ کی تعریف اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے حبیب کو عرفا راسک سل تو عطا اپنا سر اٹھائیے جو سوال کرو گے آج تمہیں عطا کیا جائے سوال کریں گے اللہ بار الہا اپنی مخلوق کا حساب شروع فرما حساب شروع فرما یہ حالت قیامت کے دن کی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی فرمایا ہادا یہ تو یوں کہیں گے نا جی کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا درمیان میں وقف ہے اس کو ملا کر پڑھنا صحیح نہیں کیونکہ اب اگلی جو بات ہے یہ کافروں کی بات نہیں بلکہ اب فرشتوں کی بات شروع ہو رہی ہے اس لیے وقف ہے اگر بیچ میں ملا دیا جائے تو یوں لگے گا یہ بھی بات کفار کی نہیں یہ فرشتوں کی بات ہے یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا وَصَدَقَ الْمُرْسَنُونَ اور اللہ کے رسولوں نے سچ بولا تھا یہ وہی چیز ہے یہی دکھا دیا تمہیں رحمان نے سبحان اللہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں ایسے عجائبات ڈوب جائے رحمان کا لفظ یہاں منتخب فرمائے اللہ تعالیٰ کے تو بہت سارے نام جبار بھی قہار بھی اور خاص طور پہ جب قیامت کا منظر ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت عزیز متکبر جبار کہار یہ صفات آپ یہاں رحمان کی صفت ذکر فرمائی اس میں نقطہ یہ شاہ فرمایا کہ وہ ذات تو بخشنے رحم کرنے والی تھی اسی لیے تو پیغمبروں کے سلسلے شروع فرمائے اسی لیے دنیا میں تمہیں پکڑا نہیں تھا تم فائدہ نہیں اٹھایا اللہ کی رحمت سے وہ بڑی رحمت والی ذات رحمان تھا اللہ سبحانہ تعالی اللہ تعالیٰ نے کیسی اپنی صفت کا اظہار فرمایا کہ پیغمبروں کو مبوس فرمایا کانت اللہ نہیں ہوگی مگر یہ ایک چیخ ہوگی فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْتَرُونَ پھر یہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے ایک ہی چیخ پر سارے اٹھ کڑے ہوں گے اللہ کے سامنے حاضر ہوں کس طرح سے حاضر ہوں گے حدیث شریف میں فرمایا گیا دنیا کے انسان تین طرح سے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے بعض لوگ گھوڑوں پر سواریوں پر سوار ہو کر بڑی شان و شوقت سے حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے بعض پیدل آ ہوں گے اور بعض کو منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ کو تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کو اللہ تعالیٰ سوار کر کے اعزاز کے ساتھ لگانے اور یہ ایمان اور تقوی پر یہ نعمتیں حاصل ہو نَفْسٌ شَيْئًا آج کے دن کسی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے اللہ اکبر کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا کسی کافر پر کسی منافق پر کسی مسلم پر کسی پر ظلم نہیں ہوگا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ کبھی آپ کے رب بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ما يفعل اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بندے بن جاتے اللہ نے تو اپنی نعمتیں بہت عطا فرمائی ولا تجزون اور نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا الا ما تعملون مگر انہی کاموں کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے بس جو کچھ دنیا میں بویا اسی کا پھل ہم کاٹیں گے گندم بوئی گندم ہی حاصل ہوگی مولانا روم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان گندم کاشت کرے اسے گندم ملے گی جھاڑیاں کاشت کرے گا جھاڑیاں ہی ملے گی گندم کی امید نہ رکھے اس دنیا کی کھیتی میں جو آدمی اب کام کرے گا اللہ آخرت میں وہی سلاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھوں پر ہمارے دلوں پر جو پردے اور خلاف ہیں اپنی رحمت سے ہٹا ہمیں حق اور حقیقت دکھا دیں اور اپنی رحمت سے اپنی تر رجوع کی توفیق عطا فرمائیں اللہ صلی علیہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها اے اللہ ہر کام میں ہمارا انجام اچھا فرما وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ دنیا و عذاب اے اللہ دنیا کی رسوائیوں سے اور آخرت کے عذابوں سے محفوظ فرما یا اللہ میدان قیامت بڑا عظیم دن ہے یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے اوپر اپنے کرم اور اپنے رحمت کا معاملہ فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اللہ کلمے کے ساتھ ایمان کامل اور مغفرت کاملہ کے ساتھ موت عطا فرمانا یا اللہ وقت آخر ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا یا اللہ جس وقت آپ کے سامنے حاضری ہو اے اللہ بخشے بخشائے حاضری ہو بغیر حساب کتاب کے اے اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما ہم سیاکار کار ہیں اللہ بڑے رحمان اور رحیم ہیں بڑے غفار ہیں بڑے ستار ہیں اللہ ہمارے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے وہ صلی اللہ تعالیٰ علاقی خلق ہی محمد علیہ و صحب